بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین آیت گیارہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة وأجر كريم ترجمہ بے شک اے نبی آپ اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروئی کرے اور ڈرے رحمان سے بن دیکھے بس خوشخبری دیں اس کو معافی کی اور عزت والے ثواب کی قرآن مجید کو ماننا اور اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرنا یہ سب اسباب مغفرت میں سے ہے آیت چھبیس ستائیس قیل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وہ صالح مرد جو اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے دوڑتا ہوا آیا کہ اے میری قوم رسولوں کی بات مانو اور انہیں نہ جھٹلاؤ قوم نے ان کی بات نہ سنی بلکہ اسے بے دردی سے قتل کر دیا جیسے ہی اس کو شہید کیا گیا حکم آیا کہ فوراً جنت میں داخل ہو جاؤ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ شہداء کی ارواح قیامت سے پہلے ہی جنت میں داخل ہو جاتی ہیں جنت میں پہنچ کر اس نے اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت کا مشاہدہ کیا کہ کس طرح سے گناہوں کو معاف فرما دیا اور کس طرح سے ایسا اکرام و اعزاز عطا فرمایا تو کہنے لگا ہائے میری قوم کو میرا یہ حال معلوم ہو جائے تو وہ سب ایمان لے آئیں ترجمہ اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا اس نے کہا اے کاش میری قوم بھی جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں کر دیا